بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک بار پھر میں آپ کے سامنے فخر لودی ہمارا سبجیکٹ جس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ اور آج ہمارا لیکچر نمبر ہے سیونٹینتھ تو اس سترویں لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے آئیے ذرا پچھلے لیکچر سولہویں لیکچر پہ ذرا ایک نظر ڈال لیں اور دیکھیں کہ ہم نے وہاں پر کیا باتیں کی تھیں تاکہ اس گفتگو کو ہم آگے بڑھا سکیں تو آئیے ذرا چلتے ہیں سولہویں لیکچر پہ نظر ڈالتے ہیں تو یہ ایک ریکیپ سولویں لیکچر کا پچھلے لیکچر میں ہم نے جس چیز پہ گفتگو کی تھی وہ یہ تھی کہ سب سے پہلے کہ آبجیکٹ ماڈل جو آپ کا بنا ہو اس کو کیسے آپ ایویلویٹ کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے اس آبجیکٹ ماڈل کو آپ بہتر بنا سکتے ہیں اس آبجیکٹ ماڈل کو بہتر بنانے کے لیے ہم نے دو تین چیزوں کا ذکر کیا تھا سب سے پہلے کپلنگ اینڈ کوہیجن کا ذکر کیا تھا کپلنگ ہم پندرہویں لیکچر سے اس چیز کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں سولہویں میں بھی ہم نے کچھ اس کو اس کے بارے میں تذکرہ کیا اس کا ذکر کیا اور کوہیجن سے ہم نے اگلا لیکچر ہم نے سولواں شروع کیا تھا ہم نے یہ دیکھا کہ اگر ایک آبجیکٹ یا ایک کلاس آپ کی ایسی ہو جس میں آپ کی فنکشنلٹی اور ڈیٹا اس میں ڈویژن اور پارٹیشن آپ کو بنتی نظر آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آبجیکٹ کو آپ دو حصوں میں یا زیادہ حصوں میں آپ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں وہ آبجیکٹ ایک کوہیسو آبجیکٹ نہیں ہے کیونکہ اس میں جو ساری فنکشنلٹی ہے وہ اس ڈیٹے کے ساتھ جو اس آبجیکٹ میں مینٹین کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ سارے کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہے تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ اس کو ڈیوائڈ کر دیں جہاں پر وہ پارٹیشن بن رہی ہے جہاں پر وہ لاجیکل اس کی ڈویژن ہے اور اس سے آپ بہتر زیادہ کوہیسو آبجیکٹس اور کلاسز آپ اچیو کر سکیں گے دوسرا جو ہم نے ان کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ کس طریقے سے آپ اپنے آبجیکٹ ماڈل کو بہتر بنا سکتے ہیں اس میں ہم نے کہا تھا کہ کسی آبجیکٹ کے یا کلاس کے جو پبلک انٹرفیسز ہیں آپ ان پہ بھی ایک نظر ڈال لیجئے اور اکثر اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ جو فنکشنز جو آپ نے پرووائڈ کیے ہیں جو انٹرفیس کے طور پہ آپ نے پروٹوکال جو آپ نے پرووائڈ کی ہے آپ اس کو اکٹھا کر دیں اور اکٹھا کرنے سے کیا ہوگا کہ آپ کے پاس نمبر آف فنکشنز کم ہو جائیں گے نمبر آف فنکشنز جب کم ہو جائیں گے تو ان کو یوز کرنا ان کو سمجھنا ان کو ڈاکومنٹ کرنا اور اس کو مینٹین کرنا ذرا تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہے اور اس سلسلے میں ہم نے ایک ایگزامپل دیکھی تھی تیسری جو بڑی امپورٹنٹ بات کی تھی ایویلویشن کے حوالے سے وہ تھی کہ مینیجر آبجیکٹس کیا ہوتے ہیں یہ مینیجر آبجیکٹس میں بار بار اس چیز کا ذکر کر رہا ہوں یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ اکثر آپ کو آبجیکٹ ماڈلس میں نظر آئے گی اکثر جب سسٹم ڈیزائن کیا جاتا ہے آبجیکٹ ماڈل بنایا جاتا ہے اس طرح کے آبجیکٹس بن جاتے ہیں اس میں اور یہ بعد میں پرابلم کریٹ کرتے ہیں تو مینیجر آبجیکٹ کی نشانی کیا ہے مینیجر آبجیکٹ کی نشانی یہ ہے کہ یہ وہ والے آبجیکٹ ہوتے ہیں جن کے پاس فنکشنلٹی تو ہوتی ہے لیکن یہ ڈیٹا ان کے پاس نہیں ہوتا تو ڈیٹا کسی اور سے یہ اٹھا کے کہیں اور جہاں پر آپ نے ڈیٹا مینٹین کیا ہوا ہے وہاں پر میسج بھیج کے اس آبجیکٹ سے ڈیٹا اٹھاتے ہیں اس ڈیٹے پہ کچھ انالیس کرتے ہیں اور اس انالیسس کے بعد کوئی ڈسیزن لیتے ہیں اور پھر اس طریقے سے سلسلہ یہ آگے چلتا ہے یہ کیونکہ یہ مینیجر آبجیکٹس ایسے آبجیکٹس ہیں جن کے پاس ڈیٹا نہیں ہے تو ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کافی آسان ہو جاتی ہے بعض کا ہو سکتا ہے کہ ڈیٹا ہو اپنا تھوڑا بہت لیکن زیادہ تر ڈیٹا انہوں نے اپنے ایگریگیٹڈ آبجیکٹس یا جن کے ساتھ یہ ایسوسیشن ان کی ہو ان سے یہ ڈیٹا اٹھائیں گے اور اس پہ پھر اینالائز کر کے اس ڈیٹا کو پھر ڈسیزن لیں گے تو جب آپ اس کو اینالائز کریں گے تو یہ اکثر اوقات یہ مینیجر آبجیکٹس بیچ میں سے ختم ہو جائیں گے جب آپ اس کی رسپانسبلٹی ان کلاسز کی طرف شفٹ کر دیں گے ڈیلیگیشن کا پرنسپل یوز کرتے ہوئے کہ یہاں پر جو ڈیٹا موجود ہے فنکشنلٹی اس کے ساتھ پرزینٹ ہونی چاہیے جب آپ ایسا کریں گے تو وہ والے آبجیکٹ زیادہ کوہسو آبجیکٹ بھی بنیں گے اور یہ مینیجر آبجیکٹ بیچ میں سے ختم ہو جائے گا اور جب آپ یہ مینیجر آبجیکٹس بیچ میں سے ختم کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سسٹمس میں جو نمبر آف آبجیکٹس آپ کے پاس ہیں وہ کم ہو جائیں گے جب نمبر آف آبجیکٹس آپ کے پاس کم ہو جاتے ہیں تو سسٹم اوور آل اس کی کمپلیکسٹی کم ہو جاتی ہے تیسری جب ہم نے ایویلیوشن کے بعد جو بات کی تھی وہ یہ تھی کہ اب یہ آبجیکٹ ماڈل ڈرائیو کیسے کیا جائے آبجیکٹ ماڈل ڈرائیو کرنے کا ایک ہم نے ایبٹ کا میتھڈ ہم نے اس سے پہلے لیکچر میں دیکھا تھا پندرہویں لیکچر میں یہ اب ہم نے پچھلے لیکچر میں کوڈ کے میتھڈ کے بارے میں بات کی تھی کوڈ کا میتھڈ میں نے کیوں سلیکٹ کیا وہ میتھڈ میں نے اس لیے سلیکٹ کیا کیونکہ یہ میتھڈ بزنس سسٹمز پہ یہ کافی آسانی سے اس کا اطلاق ہو سکتا ہے اور کافی آسانی سے یہ میپ ہو جاتا ہے اور کافی آپ کو آسانی پیدا ہو سکتی ہے سسٹم کو ماڈل کرنے میں اگر آپ اس میتھڈ کو سمجھ جائیں اس میتھڈ میں جو آبجیکٹس ہیں اور جو مختلف آبجیکٹس کی جو کیٹیگریز ہیں ان کو آپ سمجھ جائیں تو آپ کافی آسانی سے اس کو اپلائی کر سکتے ہیں اور اپنے سسٹم کو ڈیزائن کر سکتے ہیں یہ جو کوڈ کا جو میتھڈ تھا اس میں تین چار مختلف چیزیں ہیں جو آپ کے میں ذہن نشین کروانا چاہتا ہوں اس میں ہم آبجیکٹ کے پیٹرنز کی بات کر رہے تھے کوڈ صاحب نے کیا کیا کوڈ صاحب نے کہا کہ ہم نے یہ اپنے ایکسپیرینس سے یہ اس طرح کی آبجیکٹس کی کیٹیگرائز ہم نے آبجیکٹس کو کر دیا ان مختلف چار پانچ چھ مختلف کیٹیگریز میں اور ان کیٹیگریز میں کرنے سے ہم نے یہ کہا کہ اس طرح کے آبجیکٹس جو ان کیٹیگریز میں آئیں گے ان کا یہ ٹپیکل بیہیویئر یہ ٹپیکل ڈیٹا یہ ٹپیکل انٹریکشن ہوتی ہے تو جب یہ آپ کے پاس ایک پیٹرن کے طور پہ ایک آپ کو ایک ٹیمپلیٹ کے طور پہ یہ چیز مل گئی تو اس سے آپ پورا سسٹم آسانی سے آپ اس کا ڈیزائن کر سکیں گے اور اس سے آپ ایک طرح سے یہ آپ کو چیک لسٹ بھی مل گئی تو اگر کوئی آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس غلطی کو آپ آسانی سے پکڑ سکتے ہیں کوڈ کا جو میتھڈ جو ہے یہ کوڈ کا میتھڈ جو ہے یہ میں نے پچھلی بار بھی ذکر کیا تھا یہ ایک ریزنیبلی اچھا سسٹم آپ کو دے گا اور ریزنیبلی اچھا سسٹم آپ کو دے سکتا ہے اگر آپ ذرا اس میں محتاط ہیں یہ نہیں میں کہہ رہا کہ دس از دی بیسٹ میتھڈالوجی لیکن ایک ایسا یوزر جس کو ابھی اتنا زیادہ ایکسپیرینس نہ ہو میرے خیال میں یہ اس کے لیے یہ ایک اچھا میتھڈ ہے یہ ایک اچھی ٹیکنیک ہے جس سے وہ کافی آسانی سے بغیر ایکسپیرینس کے ایک اچھا آبجیکٹ ماڈل ڈرائیو کر سکتا ہے کوڈ کے میتھڈ میں ہم نے پچھلی بار دو چیزیں دیکھی تھیں جو اس پوری میتھڈالوجی میں پہلی بات تھی کہ جو پہلا فیز یا پہلا اسٹیپ ایکچولی اس کو فیز یا اسٹیپ کہنا مناسب نہیں ہوگا کیونکہ these are kind of iterative processes یہ سلسلہ چلتا رہے گا آپ نے یہ کیا اس کے بعد دوسرا اسٹیپ کیا پھر تیسرا کیا پھر پہلے پہ آ گئے تو یہ جب ہم ایگزامپل کریں گے تو یہ چیز آپ کو زیادہ واضح ہو کے سامنے آئے گی کہ یہ سلیکٹ آبجیکٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں اس میں آپ کو اور بعد میں بھی آبجیکٹ آئیڈینٹیفائی ہوں گے یہ نہیں ہے کہ پہلے اسٹیج پہ ہی پہلے اسٹیپ میں ہی آپ نے سارے آبجیکٹس آئیڈینٹیفائی کر لیے تو وہ جو آبجیکٹس جو ہم نے چھ ڈفرینٹ کیٹیگریز دیکھی تھیں وہ کون کون سی تھیں وہ تھیں آپ کے جو سب سے پہلے ایکٹرس پھر پارٹیسپینٹس ایکٹرس کون کون سے تھے آپ کے پرسنس آرگنائزیشن پھر پارٹیسپینٹس جو ان ایکٹرس کے جو رولس ہیں پھر ہم نے پلیسز دیکھا پھر ہم نے یہ دیکھا کہ یہ کنٹینر آبجیکٹس کی ایک چیز ہوتی ہے جو بزنس سسٹمس میں آپ عموماً ہوتے ہیں جس طرح الماری شیلف اور ڈرور یا اس طرح کی چیزیں اور پانچویں ہم نے ٹرانزیکشن آبجیکٹس کو دیکھا ٹرانزیکشن آبجیکٹس کیا ہوتی ہیں جس کے بارے میں ایک ٹرانزیکشن ایک جگہ سے دوسری جگہ گئی اور آپ نے اس کو لاگ کر لیا اس انفارمیشن کو اور چھٹا پھر اس کے علاوہ جو باقی سارے آبجیکٹس ہوتے ہیں آبجیکٹ کی آئیڈینٹیفکیشن کے بعد اگلا مرحلہ ان آبجیکٹس کو اسٹرکچرس میں لے کے آنے کا ہے اسٹرکچرس ہمارے پاس دو طرح کے اسٹرکچرس کی ہم نے پچھلی بار بات کی تھی کون کون سے اسٹرکچرس ہیں پہلا اسٹرکچر جو ہے وہ یہ ہے کہ ہول پارٹ کا اسٹرکچر کہ کون سے آبجیکٹس کون سے دوسرے آبجیکٹ کے کمپوننٹ کے طور کے بیچ میں جائیں گے اور دوسرا اسٹرکچر جو ہے وہ انہیریٹنس سے جو ہم بیس کلاس اور ڈیرائیوڈ کلاس کا اسٹرکچر جو ہے کون کون سی کلاسز ایسی ہیں جو کسی ایک بیس کلاس میں جس میں کامنلٹیز ہیں اور اس میں سے کچھ ایٹریبیوٹس کچھ اس کی پراپرٹیز کچھ اس کی فنکشنلٹی ایک بیس کلاس میں کیسے جا سکتی ہے تاکہ اس کو ہم زیادہ آسانی سے ری یوز کر سکیں ہمیں بار بار وہ کام نہ کرنا پڑے تو اگلا مرحلہ جیسے کہ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں یہ ایکچولی مرحلہ نہیں ہے لیکن یہ میرے پاس کوئی متبادل لفظ نہیں ہے تو یہ دس از دا نیکسٹ اسٹیج یہ ایک نیکسٹ ایکٹیویٹی ہے آپ کریں گے ہو سکتا ہے اس کے بعد آپ پھر واپس آ جائیں گھوم پھر کے آپ یہ اس میں اس پروسیس میں آپ کے چکر لگتے رہیں گے اور finally you will have final object model اب اس ابتدائی گفتگو کے بعد اب آئیے چلتے ہیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو اور نیکسٹ اسٹیپ اس کا کیا ہے نیکسٹ اسٹیپ کے طور پہ ہم نے اس آبجیکٹ ماڈل کو ڈیرائیو کرنے کے لیے ہمیں جس چیز کی ضرورت پڑے گی وہ یہ ہے کہ ان آبجیکٹس کے ایٹریبیوٹس ہم ڈیفائن کریں defining the attributes of the object یہ ایٹریبیوٹس کیا چیز ہے ریمبر کہ ہم نے آبجیکٹ کے بارے میں چار چیزوں کا ذکر کیا تھا who I am what I do what I know and who I know تو یہ چار چیزیں کیا ہیں میں کون ہوں آئیڈینٹی کیا ہے وہ کلاس کی ہم نے بات کر لی we have identified some of the classes and objects دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ وٹ آئی نو کہ میرے پاس انفارمیشن کیا ہے وہ کون سی انفارمیشن ہے جس کو میں مینٹین کروں گا یہ وہ ایٹریبیوٹس ہیں جو ہم اس کلاس میں جب جب جب کسی آبجیکٹ یا کلاس کی ہم بات کرتے ہیں اس میں جو ایٹریبیوٹس ہم لے کے آئیں گے یہ وہ والے ایٹریبیوٹس ہیں اور اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا ہم ابھی بات کرتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں یہ سلائڈ دیکھتے ہیں اس میں میں اس پہ تفصیل سے گفتگو کروں گا یہ ایٹریبیوٹس جو ہیں یہ اسی حوالے سے ہم اس پہ بات کریں گے جس حوالے سے ہم نے آبجیکٹس کی بات کی تھی یعنی کہ ایکٹرس پارٹیسپینٹس پلیسز ٹرانزیکشنس اور اس کے علاوہ باقی چیزیں تو ایکٹر کے کون کون سے ایٹریبیوٹ ہوتے ہیں and once again these are typical things جو آپ کو عموماً ایک ایکٹر میں نظر آئیں گی اور اس میں آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا ہے مطلب یہ ساری بات کرنے کا یہ ہے کہ جب ہم ان ایٹریبیوٹس کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ جب آپ کو کوئی ایکٹر نظر آئے تو اس میں یہ تین یا چار یا پانچ جو بھی چیزیں ہیں یہ ہونی چاہیے یا عموماً ہوتی ہیں اور اگر آپ کو اپنے سسٹم کے حوالے سے یہ چیزیں نہیں ملتی تو this is just a warning message کہ آپ کو یہ شاید اگر غور سے دیکھیں اپنے جس طریقے سے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا اپنے ذہن کو کھلا رکھ کے دیکھیں تو شاید آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں اور اگر آپ کو نظر نہیں آتی ہو سکتا ہے کہ نہ ہو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن اگر آپ کو نظر نہیں آتی تو ایک بار ذرا اس کو غور سے دوبارہ دیکھ لینا ضروری ہے تاکہ آپ کوئی چیز مس نہ کر جائیں تو یہ اس لحاظ سے یہ ایک امپورٹنٹ ایکٹیویٹی ہے تو جو ایکٹرز میں جو ایٹریبیوٹس جو ہوتے ہیں عموماً وہ ہوتا ہے اس کا نام اس کا ایڈریس فون نمبر کانٹیکٹ کی انفارمیشن اس طرح کی چیزیں یہ بیسکلی اگر آپ اس کو یہ دیکھ لیں کہ ہم جب کسی حوالے سے بات کرتے ہیں ایکٹر جو چیزیں ہیں اگر آپ کو یاد ہو ہم نے کہا پرسن یا آرگنائزیشن اگر کوئی پرسن ہے یا کوئی آرگنائزیشن ہے تو those are the actors in your system تو جب کسی آدمی کی بات کریں گے تو اس کا نام آئے گا اس کا ایڈریس آئے گا اس کی کانٹیکٹ کی انفارمیشن آئے گی اسی طریقے سے جب کسی آرگنائزیشن کی بات کریں گے تو اس کا نام آئے گا اس کا ایڈریس آئے گا اور کانٹیکٹ کی انفارمیشن آئے گی تو یہ بیسیکلی اسی چیز کو ماڈل کیا جا رہا ہے کہ عموماً یہ ہوتا ہے تو اگر آپ کو کوئی اس طرح کا نظر آتا ہے تو اس میں یہ ایٹریبیوٹس آپ ڈال دیں اچھا رہے گا عموماً آپ کو اس کی ضرورت ہوگی پارٹیسپینٹس پارٹیسپینٹس جو ہیں یہ انہی ایکٹرز کے رولز ہیں جس طریقے سے ہم نے کہا تھا کہ پرسن ہے پرسن کا ایک رول اسٹوڈنٹ کے طور پہ ہو سکتا ہے پرسن کا دوسرا رول ٹیچر کے طور پہ ہو سکتا ہے پرسن کا تیسرا رول کسٹمر کے طور پہ ہو سکتا ہے اکاؤنٹنٹ ہو سکتا ہے اور جو بھی ایکچولی وہ چیز جو پرفارم کرتا ہے جو وہ کام کرتا ہے جس رول میں وہ پرسن آپ کے سسٹم میں ہے دیٹ از دی پارٹیسپینٹ اور وہ پارٹیسپینٹس کے جو آپ کے جو ایٹریبیوٹس ہیں اس ایٹریبیوٹ میں اس کا عموماً کوئی نمبر ہوتا ہے آئیڈینٹیفکیشن نمبر جس طریقے سے رول نمبر آپ کا کہہ لیں اسٹوڈنٹ کا یا رجسٹریشن نمبر اگر کوئی کمپنی ہے اس کے امپلائیز جو ہیں ان کا امپلائی آئی ڈی یا اس طرح کی کوئی چیز ہوگی کچھ اکثر اوقات آپ کے سسٹم میں اس چیز کو مینٹین کرنے کی ضرورت پڑتی ہے کسی ایکٹر کے حوالے سے اس کا پاسورڈ آتھرائزیشن کا لیول تو یہ چیزیں جو ہیں یہ کسی ایک پارٹیسپینٹ کے حوالے سے ایک رول کے حوالے سے ایک اسی ایکٹر کے کہ کس کیپیسٹی میں وہ کام کر رہا ہے اس میں جو انفارمیشن جو ایٹریبیوٹس آپ کو مینٹین کرنے پڑتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں اس کے بعد ہم نے پلیس کی بات کی تھی پلیس یا لوکیشن پلیس کے طور پہ بھی اگر فرض کریں ہم ذکر کرتے ہیں کہ یہ ایک جگہ ہے تو پہلی بات تو یہ ایکٹر کے طور پہ ایک آرگنائزیشن کی ہم نے بات کی یہ بینک ہے تو پہلی بات تو ہے کہ وہ بینک وہ ایک آرگنائزیشن کے طور پہ آئے گا اب وہ بینک ہے کس جگہ پہ تو یہ اس کی پلیس ہے تو پلیس میں اس کا نمبر نام ایڈریس اور اس سے ریلیٹڈ دوسری انفارمیشن ہو سکتی ہے جو جی پی ایس کے حوالے سے جی آئی ایس کے حوالے سے انفارمیشن اگر آپ بیچ میں مینٹین کرنا چاہیں تو وہ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں ٹرانزیکشن میں جو انفارمیشن عموماً مینٹین کی جاتی ہے وہ ٹرانزیکشن کا ونس اگین ہر ٹرانزیکشن کا ایک یونیک نمبر ہوتا ہے ڈیٹ اینڈ ٹائم کس ٹائم پہ اور کس ڈیٹ میں یہ ٹرانزیکشن ہوئی اس ٹرانزیکشن کا اسٹیٹس کیا ہے ٹرانزیکشن کے اسٹیٹس مختلف ہو سکتے ہیں اس پہ آگے چل کے ہم ڈیٹیل میں گفتگو کریں گے بات کریں گے اس کے علاوہ جب ہم نے کہا تھا کہ دوسرے جو ٹینجیبل تھنگس ادر تھنگس جس میں آئٹمس ہو سکتے ہیں کوئی یعنی جس میں مثالیں اس کی تھیں ایک کتاب اکاؤنٹ کیلنڈر کیش باکس وہ پچھلی بار ہم نے بہت ساری اس کی مثالیں دی تھیں اس میں اس کی اکثر اوقات آپ کو کوانٹٹی رکھنے کی ضرورت پڑتی ہے اور اسٹیٹس رکھنے کی ضرورت پڑتی ہے تو جب ہم کسی آئٹم کی بات کرتے ہیں تو عموماً ان آئٹمس کی ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ فرض کریں یہ گھی کے ڈبے جو ہیں یہ دس ہیں تو عموماً سسٹم میں اس طرح کی انفارمیشن رکھنے کی ضرورت پڑتی ہے اور اس کے علاوہ جو انفارمیشن آپ کو ساتھ رکھنے کی ضرورت پڑتی ہے اس کا نام اس کی ڈسکرپشن اس کی اور ڈائمینشن سائز ویٹ اور کوئی اس طریقے سے آئیڈینٹیفیکیشن جو اس کی یونیک آئیڈینٹیفیکیشن ہو فرض کریں آپ کسی سپر اسٹور پہ جاتے ہیں وہاں پر آپ ایک آئٹم کو دیکھتے ہیں ہر آئٹم پہ انہوں نے اکثر اوقات اگر انہوں نے سسٹم کو آٹومیٹ کیا ہوا ہے کوئی انہوں نے سسٹم بنایا ہوا ہے جو اس انفارمیشن کو کمپیوٹر کے ذریعے اس کی لٹ سے کہ آپ کا وہ بل فائنل بناتے ہیں تو ہر آئٹم کے اوپر ایک نمبر لگا ہوتا ہے اس نمبر سے اس آئٹم کی نشاندہی ہوتی ہے کہ آئٹم کس طرح کا آئٹم ہے تو ہم گھی کے ڈبوں کو الگ الگ ہم شاید نہیں گنتے ہم یہ کہتے ہیں کہ گھی کے ڈبے یہ سو ہیں تو وہ آئٹم ایک ہے یعنی کہ آئٹم ایک طرح کا ہے اس کی کوانٹٹی سو ہے تو اس طریقے سے یہ اگر آپ ان چیزوں کو خیال رکھیں گے یہ ایٹریبیوٹس کو خیال رکھیں گے تو یہ عموماً یہ والے ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں آپ کو آسانی سے جب آپ کو اس طرح کی چیز نظر آئے اور ان چیزوں کے بارے میں آپ سوچیں تو آپ ان کا ایک بہتر آبجیکٹ ماڈل بنا سکتے ہیں یہ ایٹریبیوٹس ڈیفائن کرنے کے بعد جو نیکسٹ اسٹیج ہے جو اگلا مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ اب ہم یہ دیکھیں کہ ان کلاسز نے دوسری کون سی کلاسز کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے اور اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم یہ کیوں ہم دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ دوسری کلاسز سے انٹریکٹ کرے گا تو اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ اس کو اور کیا کچھ آپریشنس کیا یہ پرفارم کرے گا جو دوسری کلاسز کو اس کلاس سے سروسز چاہیے تو پھر وہ ہمارے سسٹم کا حصہ بن جائیں گی آہستہ آہستہ ان آبجیکٹ کی ان کلاسز کی جو فنکشنلٹی ہے وہ اس انٹریکشن سے بھی ڈیفائن ہوگی تو اب جو نیکسٹ اسٹیج ہے وہ ہے ان کلاسز کی دوسری کلاسز کے ساتھ انٹریکشن کو ظاہر کرنا یہ کلاسز کی دوسری کلاسز کے ساتھ انٹریکشن جو ہے یہ بیسیکلی کولیبریشن کہلاتی ہیں ایک کلاس نے دوسری کلاس کے ساتھ کس طریقے سے کولیبریٹ کرنا ہے کس طریقے سے اس اس نے کرنا ہے سارے سسٹم کو آگے بڑھانے کے لیے اور ریمبر کہ آبجیکٹ اور یہ ایک بیسک کانسیپٹ ہے کہ جب تک آپ نے سسٹم کو آبجیکٹس میں ڈیوائڈ کر دیا اپنا سسٹم اس طریقے سے ڈیزائن کر دیا اب سسٹم نے پوری فنکشنلٹی کس طریقے سے اچیو کرنی ہے یہ فنکشنلٹی ایک آبجیکٹ نے دوسرے آبجیکٹ کو میسج بھیجنا ہے جب وہ آبجیکٹ کو میسج بھیجے گا اس سے کوئی انفارمیشن ریکویسٹ کرے گا یا کوئی سروس ریکویسٹ کرے گا وہ جو آبجیکٹ ہے وہ اس سروس کو پرووائڈ کرے گا تو یہ میسج بھیجنے کے لیے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کس کو میسج بھیج سکتے ہیں تو انٹریکشن یہ کولیبریشن یہ جو چیز جو ہے یہ ایک انتہائی امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے سسٹم کی ماڈلنگ کا تو آئیے ذرا کوڈ کی میتھڈالوجی میں دیکھتے ہیں کہ یہ کولیبریشن کس طریقے سے یہ بیان کی جاتی ہیں ان آبجیکٹ پیٹرنس کے ساتھ اور یہ میں آپ کو اس سلائڈ کے ذریعے ایکسپلین کروں گا یہ کولیبریشنس بھی again we will take the same path جو ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ یعنی کہ وہ جس طرح کے آبجیکٹس ہیں جو ہم نے آبجیکٹس کی ڈفرینٹ کیٹیگریز ہم نے بنائی تھیں اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کیٹیگری کے آبجیکٹس جو ہیں وہ کس کیٹیگری کے آبجیکٹس کے ساتھ کولیبریٹ کرتے ہیں تو یہ ایک طریقے سے یہ پورا سسٹم آف پیٹرنز ہی چل رہا ہے تو سب سے پہلے ہم آئیے دیکھتے ہیں ایکٹر کو ایکٹر کس طریقے سے کس طرح کے آبجیکٹس کے ساتھ کولیبریٹ کرتا ہے تو یہ پیٹرن یہ کہتا ہے کہ an actor include an object connect to its participants اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پارٹیسپینٹس کے ساتھ یہ ایکٹرز جو ہے یہ آپس میں کنیکٹڈ ہے and it makes lot of sense کہ ہم نے یہ بتایا تھا کہ پہلی بات ہم نے کہا تھا کہ پرسن یا آرگنائزیشن اب جو اس کے پارٹیسپینٹس ہیں جب تک ہم ان پارٹیسپینٹس ان رولز کی بات کریں گے جب جب تک ہم ان کو آپس میں کنیکٹ نہیں کریں گے تو پرسن اور اس رول کا آپس میں رشتہ یہاں پر نظر نہیں آئے گا اس کا رابطہ نظر نہیں آئے گا اور پھر یہ ایک میننگ لیس سی وہ ایک کلاس بن جائے گی کیونکہ آپس میں ان دونوں کی کوڈینیشن کافی ضروری ہے نیکسٹ اسٹیج از پارٹیسپینٹس اب جو پارٹیسپینٹس ہیں ایک طرف تو یہ اپنے ایکٹر کے ساتھ آلریڈی یہ ایک لنک اسٹیبلش ہو گیا جب ہم نے ایکٹر کو دیکھا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ ایکٹر کا لنک پارٹیسپینٹ سے ہے so by the same token participant کا لنک ایکٹر کے ساتھ ہے یہ تو بیسک چیز ہو گئی اب پارٹیسپینٹ کا لنک اور کن چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ پیٹرن یہ بتا رہا ہے یہ اسٹریٹجی یہ بتا رہی ہے کہ we should include an object connection to its actor and its transaction تو ایکٹر کے ساتھ ساتھ جو ایک پارٹیسپینٹ ہے اس کا تعلق جو وہ ٹرانزیکشنز جو وہ اس سسٹم میں کرتا ہے اور وہ ٹرانزیکشن وہ ساری ایکٹیویٹی ہے جس کو آپ لاک کریں گے ہم ڈیٹیل سے ایگزامپل سے جب ہم دیکھیں گے تو شاید آپ کو یہ چیز زیادہ کلیئر ہو جائے شاید اس وقت آپ کو کنفیوژن ہو کہ یہ ٹرانزیکشن چیز کیا ہے یہ ذرا ایک مشکل کانسیپٹ ہے بہرحال اس کو ایگزامپل کے ذریعے جب ہم پورے سسٹم کو دیکھیں گے تو میں اس وقت زیادہ ایک بار پھر سے وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا تو شاید یہ کانسیپٹ آپ کو سمجھ آ جائے بہرحال ہم اس موقع پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پارٹیسپینٹس جو ہیں ان کا تعلق ان کی ٹرانزیکشن سے ہوتا ہے ایکٹر کے ساتھ ساتھ اگلی چیز ہے لوکیشن لوکیشن کا تعلق ونس اگین یہ لوکیشن آرگنائزیشن کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے تو یہ بھی لوکیشن کا تعلق اس کے ایکٹر سے ہوا اگر وہ ایکٹر آرگنائزیشن ہے تو یہ لوکیشن اس آرگنائزیشن کی لوکیشن کی ہم بات کر رہے ہیں تو ایک طرف تو وہ ایکٹر کے ساتھ تعلق ہوا so that is why we are seeing کہ include object connection to objects that it can hold and its actors اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو لوکیشن جو ہے it can hold certain things جب یہ اس کے اندر کوئی چیز ہوگی کوئی بینک ہے بینک کے اندر for example I mean we have all sorts of things وہ جو کچھ بھی اس بینک کے اندر ہے اس بینک یا اس لوکیشن کا تعلق ان تمام چیزوں سے ہوگا تو ہمیں ان کا کنیکشن اسٹیبلش کرنا ہے so all the things that it can hold to its part objects جو اس کے اس میں کچھ ایگریگیشن ہوں گی کچھ ایسوسیشن ہوں گی اور یہ چیزیں دوسرے پیٹرن سے آپ کو زیادہ کلیئرلی آپ کو نظر آ جائیں گی کہ یہ کس طرح کا یہاں پر ہم تعلق کا اس وقت ہمیں نشاندہی ہو رہی ہے اس کے علاوہ جو لوکیشن جو ہے اس کا اس کی اپنی ٹرانزیکشن سے بھی تعلق ہوتا ہے کہ جو تمام ٹرانزیکشن اس لوکیشن پہ ہو رہی ہیں وہ بھی اس لوکیشن میں شامل ہوں گی ان کا تعلق بھی اس لوکیشن میں ہوگا تو ہمیں ان تمام ٹرانزیکشن آبجیکٹس یا تمام ٹرانزیکشن کلاسز جو مختلف طرح کی آپ کی بنیں گی ان کو ہمیں لنک کرنا پڑے گا لوکیشن کے ساتھ نیکسٹ جو چیز ہے وہ ٹرانزیکشن ہیں اب ٹرانزیکشنز کا آلریڈی جو رابطہ ہو چکا ہے پارٹیسپینٹس کے ساتھ اور لوکیشن کے ساتھ تو اگر آپ نے پہلے یہ لنک اسٹیبلش نہیں کیا تو یہاں پر ٹرانزیکشن یہ دوبارہ یہ بات کہہ رہی ہے کہ جب آپ کے ٹرانزیکشن آبجیکٹس جو ہوں گے وہ اس میں object connection to its participants آپ کو بنانا پڑے گا کیونکہ ان کا اس سے تعلق ہوتا ہے تو یہ بیسیکلی یہ جو چیز جو ہے یہ سارا کوڈ کا میتھڈ یہ ری انفورس کر رہا ہے انہی چیزوں کو اگر ایک جگہ سے آپ کی مس ہو گئی تو دوسری جگہ سے آپ اس کو پکڑ لیں اس کے علاوہ ٹرانزیکشن کا تعلق جو ہوتا ہے وہ اس کے لائن آئٹمس سے ہوتا ہے اور وہ ایگریگیشن ہوتی ہے لائن آئٹمس کیا چیز ہوتی ہے یہ ذرا تھوڑا سا بزنس سسٹمس کے حوالے سے یہ ایک تھوڑا سا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے یہ ذرا سمجھ لیجئے جب ہم ایک فار ایگزامپل ایک انوائس کی بات کرتے ہیں آپ نے دس چیزوں کا آرڈر دیا یا آپ کسی دکان پہ گئے آپ نے وہاں سے پانچ چیزیں خریدیں اب جو وہ جو بل جو بنتا ہے اس بل پہ وہ ہر ایک چیز جو آپ نے خریدی ہو اس کی الگ الگ ایک ایک لائن میں اس کی ڈسکرپشن فار ایگزامپل کہ یہ کتنے کی تھی اور کس کوانٹٹی میں تھی پر یونٹ پرائس اس کی کیا تھی اور اس کی کوانٹٹی کتنی تھی اور ٹوٹل آپ کو کتنا بنا تو یہ ایک لائن آئٹم ہے یہ لائن آئٹم جو ہے یہ اپنی جگہ یہ ایک کمپلیٹ آبجیکٹ ہے کیونکہ اس میں آپ انفارمیشن مینٹین کر رہے ہیں اس لائن آئٹم کے بارے میں اس آئٹم کے بارے میں اور اس کی کوانٹٹی اس کی پرائز اس کی ٹوٹل وغیرہ وغیرہ تو اپنی جگہ یہ آبجیکٹ ہے اپنی یہ اس پہ اور بھی آپریشنس ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں جو ہم آگے چل کے دیکھیں گے کس طریقے سے کرتے ہیں لیکن یہ ایک وہ بڑی ٹرانزیکشن کا جو آپ کا جو بل جو ہے ریمبر کہ جب ہم نے ایگزامپلس کی بات کی تھی تو ہم نے کہا تھا اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ ٹرانزیکشن آبجیکٹس ہوتے ہیں تو یہ اس کا حصہ ہے سو جو ایک ٹرانزیکشن جو ہے وہ has links to its line items اور یہ جو لائن آئٹمس جو ہیں وہ اس میں ایگریگیٹڈ ہوتے ہیں تو ہول پارٹ کی ریلیشن شپ ہوتی ہے یہاں پر اور ایک ٹرانزیکشن کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ سبسیکوینٹ ٹرانزیکشنس ہوں تو ایک ٹرانزیکشن میں بہت ساری ٹرانزیکشن مل کے ہو سکتی ہیں فار ایگزامپل اگر آپ ایک بینک سے پیسے دوسرے بینک میں آپ ٹرانسفر کریں تو وہ ایک پوری ٹرانزیکشن کا حصہ ہے لیکن اس میں ہوا کیا ایک بینک سے ایک ٹرانزیکشن ہوئی کہ پیسے نکلے اور دوسری بینک میں دوسری ٹرانزیکشن ہوئی کہ پیسے اس اس میں اکاؤنٹ میں چلے گئے تو یہ دو سب ٹرانزیکشن ہیں جو ایک بڑی ٹرانزیکشن کا حصہ ہے کہ پیسے اس بینک اکاؤنٹ سے یا دوسرے بینک میں دوسرے اکاؤنٹ میں آپ منتقل کر دیجیے تو یہ سب سیکنڈ ٹرانزیکشن یہ ایک بڑی ٹرانزیکشن کا حصہ ہے once again aggregation relationship ہے یہاں پر اس کے بعد جو ہم ادر ٹینجیبل تھنگس کی بات کرتے ہیں اس میں یہ آئٹم سب سے پہلے ہے تو آئٹم ٹپکلی آپ کی کوئی بھی سسٹم ہوتا ہے اس میں مختلف آئٹمس ہوتے ہیں جس کے بارے میں آپ بات کرتے ہیں اور لائن آئٹمس بھی انہی آئٹمس کی آگے کنیکشن ان سے ہوگا کہ فلانی چیز آپ نے اتنے یونٹ پرائس پہ اتنی کوانٹٹی میں آپ نے بیچی تو جب تک وہ آئٹم نہیں ہے اس وقت تک وہ لائن آئٹم نہیں بن سکتا تو آئٹم کے لیے آپ کو جو کنیکشن آپ کو اسٹیبلش کرنے پڑیں گے وہ اس کے ٹرانزیکشن لائن آئٹم کے ساتھ ہوں گے کہ جو لائن آئٹم میں کون سے آئٹم کا ذکر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرانزیکشن کے اندر جو لائن آئٹمس ہیں ان کا رابطہ ان کا لنک ان کا تعلق جو ہے وہ آئٹم کے ساتھ ہوگا اور بہرحال یہ لنک ہو سکتا ہے کہ پہلے سے بھی بن چکا ہو لیکن ونس اگین اس چیز کو میں بار بار دہرا رہا ہوں کہ یہ مختلف اینگل سے وہ لنک بن رہے ہیں اور اگر آپ نے کسی وجہ سے ایک جگہ سے آپ مس کر گئے ہیں آپ نے اوور لک کر دیا ہے تو دوسری سائڈ سے آپ کو وہ لنک نظر آ جائے گا اس کے علاوہ آئٹم کے کنیکشن جو ہوتے ہیں وہ آئٹم ڈسکرپشن کے ساتھ ہو سکتا ہے اور یہ ایسوسیشن قسم کا کنیکشن ہوتا ہے ایسوسیشن کا تعلق ہے اور جو کمپوزٹ آبجیکٹ ہوتے ہیں وہ جو ہیں اس میں ہول پارٹ کی ریلیشن شپ آپ کو نظر آئے گی ایگریگیشن کی relationship and for all objects connecting objects to which the object under consideration sends a message to get some information اور آنسر ٹو کوئری اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے جو سروسز لینی ہیں دوسرے آبجیکٹ سے آپ جب اس کو ایک میسج بھیجتے ہیں تو اس میسج کے جواب میں اسے ریسپانس وہ آپ کو واپس کرے گا اور آپ اپنے کام کو آگے بڑھا سکیں گے وہ جو آبجیکٹ جس طریقے سے ایکٹ اور ریئیکٹ کرے گا تو جب تک آپ کا اس آبجیکٹ کے ساتھ کنیکشن نہیں ہے آپ اس کو میسج نہیں بھیج سکتے جب آپ کے سسٹم میں یہ انفارمیشن نہیں ہے آپ کس کس کلاس کے آبجیکٹ کو آپ میسجز بھیج سکتے ہیں اس وقت تک یہ پورا نیٹ ورک یہ جو کلیبریشن کا یا کوپریشن کا جو سسٹم ہے یہ کمپلیٹ نہیں ہوگا تو وہ ان تمام آبجیکٹس کو جن کو ایک آبجیکٹ میسج بھیجتا ہے اور ان سے پھر جواب یا کوئی کوئری یا کوئی ایکشن ڈیمانڈ کرتا ہے ان کا اس سے لنک ہوگا اور وہ عموماً ایک ایسوسیشن والا لنک ہوگا یہ جب ہم کولیبریشن کی بات کر رہے تھے تو شاید آپ نے اس چیز کو دیکھا ہو اور آبزرو کیا ہو کہ ہم نے اس میں دونوں طرح کی کولیبریشن کی بات کی ہے دو طرح کی کولیبریشن کی بات کی ہے ایسوسیشن کی اور ایگریگیشن کی اس کا مطلب کیا ہے کہ اپنے ایک کلاس جو ہے یا ایک آبجیکٹ جو ہے وہ کس کس طرح کے آبجیکٹس سے کولیبریٹ کرتا ہے دو طریقے سے آبجیکٹ سے انٹریکٹ کرتا ہے اپنے ایسوسیٹڈ آبجیکٹ سے جس کے ساتھ اس کی یوزنگ کی ریلیشن شپ ہو یا اپنے پارٹ آبجیکٹ سے جس کے ساتھ وہ اس کے ہول پارٹ کی ریلیشن شپ ہو یہ ہول پارٹ کی ریلیشن شپ جو ہے ہم آلریڈی ڈیفائن کر چکے ہیں یا ہم دیکھ چکے ہیں اور ہم نے کہا تھا کہ ہم کوشش کریں گے کہ پچھلے اسٹیج پہ جب ہم اسٹرکچرس کی بات کر رہے تھے اس میں بھی یہ ہول پارٹ ریلیشن شپس کو ذرا تھوڑا سا اسٹیبلش کرنے کی کوشش کریں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں جو ہم نے یہ دیکھی کہ یہ یہ آبجیکٹ کی اپنے اس طرح کے آبجیکٹ کے ساتھ ایگریگیشن کی ریلیشن شپ ہے ہو سکتا ہے کہ آپ پچھلے جو اسٹیج تھا جس میں آپ انالیس کر رہے تھے اس میں یہ آپ ریلیشن شپ آلریڈی آپ اسٹیبلش کرائے ہوں اور اس وقت آپ کو یہ نظر آ گیا ہو کہ یہ آبجیکٹس اور یہ اس کے کمپونیٹس یا یہ اس کے پارٹس ہیں اس طریقے سے ونس اگین میں اس چیز کو ریپیٹ کرنا چاہوں گا ریٹریٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ اس سسٹم آف پیٹرن میں یہ جو کوڈ کی میتھڈالوجی ہے اس میں سب سے اچھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہی بات کو ایک ہی چیز کو مختلف انداز سے مختلف ٹائم پہ دیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اگر کبھی ایک جگہ سے آپ اسے مس کر دیں تو دوسری جگہ پہ اس کو پکڑنے کی گنجائش رہتی ہے تو اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ یہ میتھڈالوجی ایک ایسے یوزر کے لیے جس کو اتنا زیادہ ایکسپیرینس نہ ہو اس کے لیے یہ ایک اچھی میتھڈالوجی ہے تو اب چلتے ہیں نیکسٹ اسٹیج دیکھتے ہیں جو اس میتھڈالوجی کا وہ کیا ہے ریمبر کہ ہم نے چار چیزوں کی باتیں کی تھیں ہم نے کہا تھا کہ آئیڈینٹی کی بات ہم نے ایٹریبیوٹس کی بات کی وٹ آئی نو ہم نے اپنی کولیبریشنس کی بات کی کہ ہو آئی نو اور چوتھی چیز یہ ہے کہ وٹ آئی ڈو یعنی کہ کوئی آبجیکٹ اس وقت تک یوزفل آبجیکٹ نہیں ہے جب تک وہ کوئی سروسز پرووائڈ نہیں کرتا تو یہ سروسز جو ہیں یہ ہمارا اگلا سٹیج ہے ہم اب دیکھیں گے کہ یہ اس سسٹم آف پیٹرن میں سروسز کس طریقے سے پرووائڈ کی جاتی ہیں سروسز کس طریقے سے آئیڈینٹیفائی کی جاتی ہیں کون سا آبجیکٹ جو ہے کس طرح کی سروسز پرووائڈ کرتا ہے یہ جو سروسز جو ہیں یہ جو سب سے پہلے آپ کو سوال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ آبجیکٹ کیوں یہ سروسز پرووائڈ کرے تو اس چیز کا جواب ڈھونڈنے سے پہلے آپ نے اس آبجیکٹ کو اینالائز کرنا ہے یہ آپ کو کیسے پتا لگے گا کہ اس نے کون سی سروسز پرووائڈ کرنی ہے اب ذرا سوچئے کہ اس آبجیکٹ کا تعلق کون سے آبجیکٹ سے ہے اور ان آبجیکٹس کو اس آبجیکٹ سے کیا ریکوائرمنٹس ہیں کس طریقے سے اس نے کولیبریٹ کرنا ہے باقی آبجیکٹس کے ساتھ یہ جو کولیبریشن جو ہے یہ جو سیٹ آف میسجز جو ہے یہ جو ریسیو کرے گا دوسرے آبجیکٹ سے یا جو دوسرے آبجیکٹس جو ہیں وہ اس کو جو میسجز بھیجیں گے to get some service out of this thing یہی ہے وہ ساری لسٹ آف سروسز جس کے بارے میں ہم بات کریں گے تو آپ نے اپنے سسٹم کو جب اینالائز کرنا ہے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کون کون سی یوزفل سروسز دوسرے آبجیکٹس کو یا دوسری کلاسز کو یہ پرووائڈ کر سکتا ہے ان سروسز کا دار و مدار کس چیز پہ ہے اگر میں نے کوئی سروس پرووائڈ کرنی ہے تو وہ کیا بیسز ہے جس کی بیس پہ میں یہ سروس پرووائڈ کروں گا یقیناً اگر آپ اس چیز کے بارے میں غور کریں تو آپ کو یہ چیز کلیئر ہو جائے گی کہ وہ بیسز جو ہے وہ وہ والی انفارمیشن ہے جو اس آبجیکٹ کے اندر مینٹین کی جا رہی ہے تو جو ڈیٹا اس آبجیکٹ کے اندر مینٹین کیا جا رہا ہے جو اس کے ایٹریبیوٹس ہیں اس کے اوپر جو کوئریز ہیں اس کے اوپر جو مختلف فنکشنلٹی ہے اسی کی بیس پہ یہ سروسز پرووائڈ ہوں گی سو so جو ڈیٹا جو ہے that plays a very significant role اپنی سروسز پرووائڈ کرنے کے لیے سو so دو چیزیں ہم نے بات کی ایک بات تو یہ ہے کہ یہ سروسز جو پرووائڈ کی جا رہی ہیں کس کو یہ سروس چاہیے جب ہم یہ اس چیز کے بارے میں سوچیں کہ دوسرے سسٹم کو یا دوسرے آبجیکٹ کو یا دوسری کلاس کو اس کلاس سے کون سی سروسز چاہیے تو وہ والی سروسز جو ہیں یہ اس کلاس میں انکلوڈ ہو جائیں گی اور دوسرا یہ ہے کہ وہ سروسز اس کلاس سے کیسے اسے ملیں گی یہ صرف اس صورت میں مل سکتی ہیں کہ اس جو ڈیٹا جو اس میں جو انفارمیشن جو اس نے مینٹین کی ہوئی ہے وہ انفارمیشن وہ ریلیونٹ ہے اس انفارمیشن سے ریلیٹڈ جو اور کوئی پروسیسنگ ہے کیلکولیشن ہے کوئی اس طرح کا کوئی ایکشن ہے جو دوسرے آبجیکٹ کو چاہیے وہ اس سے مانگے گا یہ اپنے ڈیٹے کو اٹھائے گا اس کو اینالائز کرے گا اس پہ پروسیسنگ ہوگی اس پہ کیلکولیشن ہوگی اور اس کا جواب وہ پہلے والے آبجیکٹ کو واپس مل جائے گا تو آئیے اب چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو سروسز جو ہیں یہ ہم کیسے ڈھونڈتے ہیں تو آئیں یہ دیکھتے ہیں یہ اس کی ایک سلائڈ کے ذریعے میں آپ کو اس کی وضاحت کرتا ہوں once again we will start with an actor جو اگر ہمارے سسٹم میں کوئی ایکٹرز ہیں ہمارے ماڈل میں کوئی ایکٹرز ہیں تو ان کے لیے جو سروسز جو ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں ریمبر کہ ایکٹر کے پاس انفارمیشن کون سی تھی ایکٹر نے وہ نام وغیرہ جو مینٹین کی ہوئی ہے تو وہی انفارمیشن جو ہے اسی انفارمیشن کی بیس پہ ہم سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں اور وہ سروسز کون کون سی ہو سکتی ہیں ایک ایکٹر عموماً جو سروسز پرووائڈ کرتا ہے وہ ہے calculate for me rate me rank me اور اس طریقے سے رینک دی پارٹیسپینٹ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ایکٹر کے ساتھ جو جو پارٹیسپینٹ لگے ہوئے ہیں ان کو رینک کرنا کچھ اپنی جو ٹوٹل انفارمیشن ہے اس کو کیلکولیٹ کر کے اس کے بارے میں کوئی جواب دینا تو یہ عام طور پہ یہ والی سروسز جو ہوتی ہیں یہ ایکٹرز کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہوتی ہیں یہ ایکٹرز مہیا کرتے ہیں ہم اس کو ڈیٹیل میں ایگزامپل میں دوبارہ دیکھیں گے جب آپ کو میں ایگزامپل دکھاؤں گا تو میں بتاؤں گا کہ یہ ایکٹر جو ہے یہ والی سروسز پرووائڈ کر رہا ہے اور اس طریقے سے کیلکولیشن ہو رہی ہے یا اس طریقے سے رینکنگ ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ پارٹیسپینٹس جو ہیں وہ جو سروسز عموماً پرووائڈ کرتے ہیں وہ ہے calculate for me rate me وہ اسی طرح کی سروسز جو ایکٹر نے پرووائڈ کی تھی پھر یہ ہے رینک ٹرانزیکشن ریمبر کہ یہ پارٹیسپینٹ کا تعلق اس کی ٹرانزیکشن سے بھی ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو ٹرانزیکشن کو رینک کرنے کی ضرورت پڑے فار ایگزامپل اگر آپ یہ کہیں کہ یہ ایک سیلز مین ہے اس نے دس چیزیں بیچی ہیں یا آپ یہ کہیں کہ آپ مجھے بتائیے کہ جو آپ نے پچھلے سال میں جو چیزیں بیچی ہیں اس میں سے ٹاپ ٹین کون سی چیزیں ہیں تو ٹاپ ٹین جہاں پر آپ کو ریونیو آیا ان ٹرانزیکشنز کو آپ رینک کر کے بتائیں تو اس طرح کے عموماً کوئریز اس طرح کے عموماً کوشچنس اس طرح کے آبجیکٹ سے کیے جاتے ہیں for a place we can consider calculate for me rate me rank transaction once again یہ پلیس اور پارٹیسپینٹ جو ہے یہ بڑے ایک ملتی جلتی چیزیں ہیں although these are different concepts participant جو ہے وہ ایکٹر کا رول ہے اور جو پلیس جو ہے وہ ایکٹر اگر جو آرگنائزیشن قسم کا جو ایکٹر ہے اس کی لوکیشن یا اس طرح کی کوئی چیز ہو سکتی ہے تو اگر وہ ایک ایکٹر پرسن ہے تو پھر اس کے ساتھ پارٹیسپینٹ ہوگا اگر وہ ایکٹر آرگنائزیشن ہے تو اس کے ساتھ پلیس ہوگا تو اسی طریقے سے وہ وہی تقریباً تمام چیزیں جو ہم نے پارٹیسپینٹ کے لیے دیکھی وہ آپ کو پلیس کے لیے بھی آپ کو ضرورت پڑے گی for a transaction basically transaction تو ہر وہ چیز ہے جو لاگ ہوتی ہے اور اس میں عموماً جو چیز آپ کو دیکھنے کی ضرورت پڑے گی وہ کیلکولیٹ کی فنکشنلٹی ہے how many how much rank transaction line items rank subsequent transaction calculate over transaction line items calculate over subsequent transaction یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک ٹرانزیکشن میں عموماً آپ کو کرنی پڑتی ہیں تو یہ these are the things that you should consider when you are modelling a transaction for a line item you may consider calculate for me rate me and things like that and for an item جو چیزیں کنسیڈریشن میں آتی ہیں وہ ہیں calculate for me rate me how many how much rank calculate over specific items اس طرح کی چیزیں سو so بیسیکلی کہنے کا مطلب یہ ہے ونس اگین یہ سسٹم آف پیٹرن میں آپ کو یہ بتا دیا گیا کوڈ کی میتھڈالوجی میں کہ عموماً اس طرح کے آبجیکٹس ہوتے ہیں اور وہ اس طرح کی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں یہ اس طریقے سے آپ نے یہ دیکھا کہ یہ کوڈ کا میتھڈ جو ہے یہ ہم نے چاروں چیزیں جس کی ہم نے شروع میں بات کی تھی ایک آبجیکٹ کی جو چار کیریکٹرسٹکس ہوتے ہیں ہو آئی ایم یعنی کہ object identification itself what I do یہ اس کی سروسز ہو آئی نو یہ اس کی collaborations and what I know یہ اس کے ایٹریبیوٹس یا اس کا ڈیٹا یا انفارمیشن جو اس آبجیکٹ میں مینٹین کی جاتی ہے تو یہ اس طریقے سے بزنس سسٹمز کے لیے جو عموماً جو آبجیکٹس کی کیٹیگریز ہوتی ہیں یہ انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر دی کہ یہ آپ کو پانچ چھ ڈفرینٹ کیٹیگریز میں آپ کو آبجیکٹس پلیس کرنے ہوتے ہیں ہو سکتا ہے کہ from one business to the other کچھ تھوڑی سی چینجز ہوں لیکن عموماً اسی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اور ان آبجیکٹس کی آپس میں تعلق کس طرح کسی ہوتا ہے وہ سروسز اس طریقے سے پرووائڈ کرتے ہیں وہ ڈیٹا اس طریقے سے مینٹین کرتے ہیں اور اس طرح کے وہ آبجیکٹس ہوتے ہیں تو اس طریقے سے اگر آپ اس میتھڈولوجی کو فالو کریں گے تو آپ ایک آسانی سے جلدی سے ایک بزنس سسٹم کے پوائنٹ آف ویو سے ایک ریزنیبل آبجیکٹ ماڈل آپ بنا سکتے ہیں میں بار بار اس چیز کا ذکر کر رہا ہوں کہ جب بھی ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں ایک کک بک اپروچ کی بات کرتے ہیں although lot of people believe کہ ڈیزائننگ میں کک بک نہیں چلتی یہ ایک طریقے سے کک بک کی اپروچ ہے ایک آپ کو ریسیپی دے دی گئی کہ کس طریقے سے آپ نے آبجیکٹ ماڈل بنانا ہے آپ اس کو فالو کریں تو ایک آپ ریزنیبل آبجیکٹ ماڈل بنا لیں گے ہو سکتا ہے کہ ایک ایکسپرٹ آدمی آپ سے بہتر آبجیکٹ ماڈل بنا لے کیونکہ اس کے پاس ایکسپیرینس زیادہ ہوگا لیکن یہ چیز ایک ریزنیبل ہوگی اگر آپ ایک کک بک اپروچ نہیں لیتے اور آپ کا ایکسپیرینس نہیں ہے تو غلطی کرنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اب اس کوڈ کی میتھڈالوجی کو میں آپ کو ایک لمبی ایگزامپل کے ذریعے یہ پورے سٹیجز سے ہم گزرتے ہوئے کہ جس میں ہم نے آبجیکٹس کی سلیکشن بھی کی سٹرکچرز بھی دیکھے ہم نے اس کے ایٹریبیوٹس بھی دیکھے اس کی سروسز بھی دیکھیں ان کی کولیبریشن بھی دیکھی تو یہ ایک ایگزامپل ہوگی ابھی آپ کے سامنے میں پریزنٹ کروں گا ابھی پیش کروں گا اس میں ہم یہ سارا ایک پورا لمبا پروسیس دیکھیں گے تو یہ ایگزامپل جو ہے کچھ اس کا حصہ ہم آج کور کریں گے اور کچھ اس کا حصہ ہم اگلے لیکچر میں کور کریں گے تو آئیے چلتے ہیں اس ایگزامپل کو دیکھتے ہیں یہ ایگزامپل کیا ہے یہ ایک پوائنٹ آف سیل سسٹم کی ایگزامپل ہے پوائنٹ آف سیل سسٹم کس طرح کا سسٹم ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی اسٹور پہ جائیں تو آپ کو اگر انہوں نے اپنی جو جہاں سے کسٹمر چیز لے کے نکلتا ہے اور وہ بل بناتے ہیں اگر اس سارے سسٹم کو آٹومیٹ کیا ہوا ہے وہ کیشیئر والی سائٹ کو آٹومیٹ کیا ہوا ہے تو یہ اس طرح کے سسٹم کی ایک ایگزامپل ہے اور یہ کافی عام سا سسٹم ہے اس میں بہت زیادہ کمپلیکسٹی نہیں ہے لیکن یہ اس لحاظ سے ایک اچھا سسٹم ہے کہ اس میں آپ کو یہ سارے کانسیپٹس آپ کو دیکھنے کو ملیں گے تو آئیے چلتے ہیں یہ ذرا ایگزامپل دیکھتے ہیں سب سے پہلے اس کی ہم ریکوائرمنٹس دیکھیں گے ریکوائرمنٹس میں یوز کیسز کے پوائنٹ آف ویو سے ریکوائرمنٹ میں نے نہیں لکھی کیونکہ اس ایگزامپل میں میں آپ کو بڑی جلدی سے وہ ریکوائرمنٹس کے پروسیس سے آگے لے کے جانا چاہتا تھا آبجیکٹ ماڈل کی طرف تو یہ ریکوائرمنٹ میں نے بڑی ایکسپار سے ریکوائرمنٹ لکھی ہیں اور پھر اس کے ہم دیکھیں گے کہ اس ریکوائرمنٹ سے ہم آبجیکٹ ماڈل اپنے کوڈ کی میتھڈالوجی کو یوز کرتے ہوئے کیسے بنا سکتے ہیں تو آئیے سب سے پہلے یہ ریکوائرمنٹ دیکھتے ہیں یہ جو پوائنٹ آف سیل سسٹم ہے اس کی بڑا چھوٹا سا مختصر سا سسٹم ہے کوئی آٹھ نو کے قریب ریکوائرمنٹ ہیں بڑی ہائی لیول پہ سب سے پہلی ریکوائرمنٹ ہے کہ it should be able to scan items and so سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر آپ نے وہ دیکھا ہو کسی شاپ پہ جس میں بار کوڈ ریڈر لگایا ہوتا ہے تو یہی ریکوائرمنٹ ہے کہ جب وہ آئٹم لے کے آئے اسٹور سے ایک جو کسٹمر جو ہے تو جب وہ کیش کاؤنٹر پہ پہنچتا ہے جہاں پر پیمنٹ اس نے کرنی ہے تو وہاں پر وہ انہوں نے بار کوڈ ریڈر سے اس کو اسکین کیا اور آٹومیٹکلی اسکین کرنے سے اس کا اس کے بارے میں انفارمیشن ان کے پاس پہنچ گئی اور اس کی پرائز کی انفارمیشن اور جو دوسری انفارمیشن ہے وہ ایز لائن آئٹم اس کے بیچ میں سامنے نظر آ جائے گی پھر یہ ہے کہ it should be able to determine whether an item is on sale اور ناٹ کہ اگر ہو سکتا ہے کہ پرائز جو کوئی آئٹم جو ہے اس کی ریگولر پرائز کچھ ہو تو آج کل وہ ایک سیل انہوں نے لگائی ہوئی ہے کہ کچھ آئٹمس انہوں نے ڈسکاؤنٹ کیے ہوئے ہیں تو جو آئٹم ڈسکاؤنٹ کیے ہوئے ہیں اس کے بارے میں انفارمیشن ملنی چاہیے پھر یہ ہے کہ جب آپ کی سیل کمپلیٹ ہو جائے تو پھر اس سیل کا ٹوٹل کیا جانا چاہیے تو automatically the system should be able to calculate the total اور ٹوٹل کے ساتھ ساتھ ٹیکس کی کیلکولیشن ہونی ضروری ہے یہ ٹیکس کی کیلکولیشن ہو سکتا ہے کہ ہر آئٹم پہ نہ ہو تو جن آئٹم پہ ٹیکس لگے گا یہ اس کے ساتھ یہ انفارمیشن اس کے مطابق کیلکولیٹ ہو کے آگے نظر آ جائے گی اگلی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی چیز خریدی ہے تو وہ واپس کرنے کی گنجائش بھی ہونی چاہیے یہ ایک اچھا اسٹور ہے تو اگر آپ کوئی چیز خرید کے لے کے جاتے ہیں اور آپ کو پسند نہیں آتی تو یہاں پر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس سسٹم میں اس کو پرچیز کرنے کی اور ریٹرن کرنے کی دونوں کی اس میں کیپیبلٹی ہونی چاہیے سسٹم کو اس طرح کی ٹرانزیکشن کو ہینڈل کرنے کے لیے سسٹم میں آپ کی فنکشنلٹی ہونی چاہیے پھر یہ ہے کہ پیمنٹس جو ہیں یہ اس اسٹور پہ جس کے لیے ہم سسٹم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یا اس کی ریکوائرمنٹ دیکھ رہے ہیں یہ پیمنٹ جو ہے تین مختلف طریقوں سے کی جا سکتی ہے کیش سے کریڈٹ کارڈ سے یا چیک کے ذریعے تو آپ کے سسٹم میں یہ تینوں طریقوں سے اس کو پیمنٹ کی گنجائش ہونی چاہیے کہ کسی بھی ایک طریقے سے پیمنٹ ہو جائے تو آپ کا سسٹم اس کو ایکسپٹ کر لیں اس کے بعد یہ ہے کہ جب آپ کریڈٹ کارڈ یا چیک کے ذریعے پیمنٹ کرتے ہیں تو دیر شوڈ بی میکنزم جس سے ان کی آتھرائزیشن کی جا سکے کریڈٹ کارڈ کی آتھرائزیشن اور چیک کی آتھرائزیشن یہ ہر ایک کو آتھرائز نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کریڈٹ کارڈ یا چیک ایکسپٹ کر لے ہو سکتا ہے کہ ایک سپروائزر ہو یا ایک زیادہ رسپانسبلٹی والا بندہ ہو جو مینیجر ہے وہی اس طرح کی ٹرانزیکشنز کو ہینڈل کر سکتا ہے تو یہ بھی ایک سسٹم میں یہ ایک فنکشنلٹی یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے اس کے بعد جو نیکسٹ فنکشنلٹی ہے کہ اگر کسی آدمی نے یا کسی شخص نے پانچ سو پندرہ روپے کی چیزیں خریدنی ہیں تو ایک ہزار روپئے کا نوٹ اگر دیا ہو تو باقی جو ٹوٹل ہے جو باقی اماؤنٹ جو واپس کرنا ہے یہ سسٹم اس کو بتائے کہ اس نے چار سو پچاسی روپئے واپس کرنے ہیں پانچ سو پندرہ کی خریداری کی ایک ہزار کا نوٹ دیا تو چار سو پچاسی روپئے واپس کرنے ہیں کیونکہ اس طرح کی کیلکولیشن میں غلطی ہونے کا امکان رہتا ہے اس لیے یہ سسٹم میں یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ کیشیئر کی سہولت کے لیے یہ فنکشنلٹی بھی مہیا کر دی جائے کہ وہ اس کو سسٹم ہی بتا دے کہ کتنے پیسے واپس کرنے ہیں تو یہ بھی ایک ہماری ایک ریکوائرمنٹ ہے اس کے بعد جو ہے وہ ریکوائرمنٹ اس طریقے سے ہے کہ تمام جو انفارمیشن اباؤٹ کسٹمر ٹرانزیکشن ہے وہ اس کو ریکارڈ کیا جائے کہ یہ ایک جو سیل ہوئی تھی اس میں جتنے لائن آئٹمس تھے وہ تمام کے تمام ایک الگ الگ ٹرانزیکشن جو ہے تاکہ آپ دن کے آخر پہ اگر آپ حساب کتاب کرنا چاہیں دیکھنا چاہیں تو وہ ایک الگ سے آپ کے پاس وہ سارا ہر سیل کا اور ہر سیل میں جتنی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں جتنے لائن آئٹمس ہیں ان کا سب کا ریکارڈ الگ سے رہے تو یہ بھی ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ ان کو سارے کو ریکارڈ کیا جائے صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے بل بنا دیا اس کے بعد یہ ہے کہ جب یہ کیش رجسٹر جو ہوتے ہیں اس پہ کیشیئر بیٹھتے ہیں تو مختلف سیشنز میں کام ہو رہا ہوتا ہے کہ ایک شفٹ ہے جو صبح لیٹ سے آٹھ سے بارہ بجے تک شفٹ چلی اس کے بعد کیشیئر چینج ہو گیا تو ہر کیشیئر کو ایک اوپننگ اماؤنٹ دیا جاتا ہے اور پھر یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ اس اوپننگ اماؤنٹ کے ساتھ اس نے جتنی سیل اس رجسٹر سے ہوئی یا اس ڈیسک پہ ہوئی اس سے جتنا کچھ اس نے کیلکولیٹ کیا آخر میں اس چیز کو بیلنس کرنا ہوتا ہے تو یہ جو ہمارا سسٹم ہے اس میں یہ ریکوائرمنٹ بھی ہے کہ یہ آٹومیٹیکلی اس ساری چیز کو بیلنس کرے ہمیں بتایا کہ شروع کتنے سے ہوا تھا اس میں تمام سیل یہ ہوئیں اور ٹوٹل اس وقت اماؤنٹ یہ ہونا چاہیے جو اس کیش ڈرور میں ہوگا تو یہ ہمارے سسٹم کی ریکوائرمنٹس ہیں اب ہم اسی ریکوائرمنٹ کو دیکھیں گے اور اس پہ آبجیکٹ ماڈل بنائیں گے یہ آبجیکٹ ماڈل بنانے سے پہلے ابھی ایک چھوٹا سا مرحلہ ہے جو اس ایگزامپل کے پوائنٹ آف ویو سے اس سسٹم کے پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے اور اس طرح کی چیز آپ کو کئی بار آپ کو دیکھنے میں آئے گی اگر آپ ویگ ریکوائرمنٹس کے ساتھ اپنے سسٹم کو بنانے کی کوشش کریں گے اس ایگزامپل میں کیونکہ ہم نے وہ پورا یوز کیس انالیس نہیں کیا اس وجہ سے ہماری جو سیٹ آف ریکوائرمنٹس ہے وہ بڑی اسپارس ہیں وہ بڑی ویگ سی ہیں وہ کمپلیٹ نہیں ہیں اور اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ امپلائڈ ہیں وہ ایکسپلسٹلی اسٹیٹڈ نہیں ہیں تو اس وجہ سے ہمیں یہ تھوڑا سا آبجیکٹ ماڈل بنانے سے پہلے تھوڑا سا ہمیں انالیس ان ریکوائرمنٹس کا اور کرنا پڑے گا یہ انالیسز کیا ہے سب سے پہلے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سسٹم نے وہ آئٹمس کو وہ کیش رجسٹر سے گزارنا ہے وہاں پر اسکین کرنا ہے وہاں پر اس کی پرائز کی انفارمیشن آئے گی وہ لائن آئٹمس بنیں گے وہ ٹوٹل ہوگا اور وہ اس کے ساتھ وہ سارا بزنس اس طریقے سے کنڈکٹ ہوگا تو جو پہلی ریکوائرمنٹ جو امپلسٹ ریکوائرمنٹ ہے جو ایکسپلسٹلی اس میں اسٹیٹ نہیں کی گئی وہ کیا ہے سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ وہ آئٹم کدھر سے آئے گا تو اگر آپ کے سسٹم میں جب تک وہ آئٹمس کے بارے میں انفارمیشن اسٹور نہیں ہوگی اس وقت تک یہ سلسلہ آگے نہیں چل سکتا اس وجہ سے وہ ایک آئٹم جو ہے وہ ایک آپ کو الگ سے ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ آئٹم کے بارے میں جو آپ جو چیزیں جو اسٹور میں بیچ رہے ہیں ان کے بارے میں آپ نے انفارمیشن کو مینٹین کرنا ہے اگر یہ ریکوائرمنٹ یہاں پر نہ بھی ہوتی ہے تو اگر آپ کو یاد ہو جب ہم ایٹریبیوٹس کی اور کنیکشنس کی اور لنکس کی اور کولیبریشنس کی ہم بات کر رہے تھے اور سروسز کی بات کر رہے تھے تو وہاں سے بھی شاید آپ کو اس طرف اشارہ مل جاتا تو ونس اگین میرا پوائنٹ صرف یہ ہے کہ اس میتھڈالوجی میں آپ کو کراس لینکس اتنے زیادہ ہیں کہ آپ آسانی سے چیز کو پکڑ سکتے ہیں جو آپ غلطی آپ نے کی ہو تو اس میں کافی چانس ہوتا ہے کہ آپ اس غلطی سے اپنے آپ کو ریکور کر لیں دوسری جو مین انفارمیشن جو اس میں آپ نے ایکسپلسٹلی نہیں لکھی تھی لیکن وہ امپلسٹلی از دیئر وہ جب ہم نے آتھرائزیشن کی بات کی تھی تو آتھرائزیشن کی بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ we must have some users who are authorise to do this thing so وہ ہمارے پاس دو طرح کے یوزرس ہو گئے ایک یوزر جو ہیں جو ایک جو کریڈٹ کارڈ اور چیک کی ٹرانزیکشن جو ہیں ان کو آترائزڈ ہیں ان کو ایکسپٹ کرنے کے لیے اور دوسرے عام آپ کے کیشیئر جو کیش سے پیمنٹ ہو رہی ہے اس کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تو جو آپ کے سسٹم میں جو مختلف طرح کے کیشیئرز جو ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو انفارمیشن مینٹین کرنی ہے اس کے بغیر آپ کا سلسلہ آگے نہیں چلے گا تو یہ دو مین چیزیں تھیں جو ہمارے سسٹم میں مسنگ تھی اس کے علاوہ جب ہم اس کو اینالائز کریں گے آگے اپنی بات کو لے کے چلیں گے تو ہمیں نظر آئے گا کہ اور بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مسنگ ہیں لیکن جب ہم اس پوری میتھڈالوجی کے ساتھ چلتے ہیں تو اس میں سے بہت ساری چیزیں آپ کو خود بخود بیچ میں سے آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے کوئی آپ کو کلاس ایسی نظر آئے گی جس کا سائٹ پہ کوئی کنیکشن نہیں ہے کوئی کلاس ایسی نظر آئے گی جس میں ہم نے بات کی تھی کہ اس کے یہ ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں یہ سروسز ہوتی ہیں یہ کولیبریشنز ہوتی ہیں تو جو ہمارے سسٹم میں انفارمیشن ہے اس کے مطابق وہ چیز کمپلیٹ نہیں ہو رہی تو جب آپ اس پہ غور کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس میں یہ چیزیں بھی چاہیے اس ایگزامپل کو انشاءاللہ ہم آگے بڑھائیں گے اور کمپلیٹ کریں گے لیکن کیونکہ اس وقت ہمارے پاس ٹائم ختم ہو رہا ہے اس وجہ سے میں یہاں پر اپنی بات کو روکنا چاہوں گا تاکہ میں ایک پورے سسٹم کو آپ کے سامنے ایک ہی گو میں آپ کو آبجیکٹ ماڈل اس کا بنا کے دکھا سکوں تو اپنی بات ختم کرنے سے پہلے آئیے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آج ہم نے کیا کچھ ڈسکس کیا کیا کچھ ہم نے دیکھا تو اس چیز کی ایک سمری آج بیسکلی اس لیکچر میں ہم نے کوڈ کی میتھڈالوجی دیکھی پیٹر کوڈ نے یہ آبجیکٹس کا پیٹرن کے سلسلے میں آبجیکٹ کے پیٹرنز دیے ہیں بزنس سسٹمز کو ماڈل کرنے کے لیے کس طرح کے مختلف آبجیکٹس ہوتے ہیں کس طرح کی ان آبجیکٹس کی کیٹیگریز ہوتی ہیں اور ان میں کیا پراپرٹیز ہوتی ہیں جو مختلف طرح کے آبجیکٹس جو ہم نے دیکھے وہ پانچ چھ طرح کے آبجیکٹس تھے جو پانچ چھ طرح کی مختلف کیٹیگریز تھیں actors participants places transactions container objects and other things اس کے علاوہ ان پانچ کیٹیگریز کے علاوہ باقی جو کچھ بھی ہیں وہ ادر تھنگس میں آ جائے گی اور وہ فرام کیس ٹو کیس آپ اس کے بارے میں آپ جس طرح کا آبجیکٹ ہوگا اس طرح کی آپ انفارمیشن آپ اس میں مینٹین کریں گے آبجیکٹس کی سلیکشن یعنی کہ ان کو کیٹیگرائز کرنے کے بعد مختلف کیٹیگریز کے آبجیکٹس آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد جو ایک جو نیکسٹ اسٹیج تھا سارٹ آف وہ یہ تھا کہ ان آبجیکٹس کے اسٹرکچرس ہم ڈیفائن کریں اسٹرکچرس کون کون سے تھے ہم نے کہا کہ یہ دو طرح کے اسٹرکچرس اس ماڈل میں ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں جو جین پیک اسٹرکچرس یعنی کہ ہیرکی اس طریقے سے کہ انہیریٹ کہاں سے آپ کر رہے ہیں کون سی سپر کلاسز ہیں کون سی سب کلاسز ہیں کون سی بیس کلاسز ہیں کون سی ڈیرائیوڈ کلاسز ہیں یہ ساری جینس پیک انہیریٹنس یہ ساری ایک ہی چیز ہے مختلف ٹرمینالوجی ہے دوسرے اسٹرکچر کی جس کی ہم نے بات کی تھی وہ تھی aggregation structure whole part structure ہم نے کہا تھا اس پروسیس میں ہم اس اسٹیج پہ ہم یہ دیکھیں گے کہ اس سسٹم میں کون کون سے ایسے آبجیکٹس ہیں جو دوسرے آبجیکٹس جن کے اندر ہیں جو دوسرے آبجیکٹس کو کنٹین کر رہے ہیں جہاں پر ہمیں ایگریگیشن کے بارے میں انفارمیشن ملے گی اس کے بعد جو چیز ہم نے دیکھی تھی وہ ہم نے کہا تھا کہ ان کی کولیبریشن ہم دیکھیں گے مختلف آبجیکٹس کی آپس میں ان کولیبریشن سے کیا چیز ہمیں ملے گی ان کولیبریشن سے ہمیں ملے گی کہ اس کے ایٹریبیوٹس اور اس کی سروسز کیا ہیں یہ کون سی چیزیں یہ اپنے اندر کنٹین کر رہا ہے کون سی انفارمیشن اس کے اندر ہے اور یہ کون سی سروسز پرووائڈ کر رہا ہے کون سی چیزیں ہیں جو یہ دوسروں کو مہیا کر سکتا ہے تو یہ تین چار چیزیں جو ہم نے دیکھی آبجیکٹس کے سلیکشن آبجیکٹس کے ڈفرینٹ اسٹرکچرس ان کے ایٹریبیوٹس ان کی سروسز ان کی کولیبریشن اس سارے سے آپ ایک اچھا آبجیکٹ ماڈل آسانی سے آپ بنا سکتے ہیں اگر آپ بس اس کک بک اپروچ کو آپ دیکھیں تو ایک ایسا یوزر جو بہت زیادہ ایکسپیرئنس نہیں ہے وہ کافی آسانی سے ایک بزنس سسٹم کی ایک reasonable object model reasonable system design کر سکتا ہے میں اپنی آج کی بات کو اسی جگہ پہ ختم کرنا چاہوں گا جو ایگزامپل ہم نے شروع کی تھی اس کو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں جاری رکھیں گے اور اس کا آبجیکٹ ماڈل کمپلیٹ کریں گے تو اس وقت تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ